ومن يطع الله الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور وكل وكل وكل محدثة بدعة بدعة ضلالة ضلالة في النار فأعوذ بالله عليه من الشيطان الرجيم بسم الله اللہ الرحمٰن الرحیم وماطا رسول وما نهاكم عنه فانتهوا وقال في موضع آخر فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعلت صغار والذل والذل إنما جعل الصغار والذل على من خالف أمره وقال للمسافر ثلاثة أيام ولی وللمقيم يوم وليلة معزز معذد حاضرين سامعين وناظرين گشتہ جمعہ جاڑے کے مسائل جاڑے کی آمد کی مناسبت سے آپ کے سامنے بیان کیے گئے تھے اور خطبے کے اخیر میں یہ بات کہی گئی تھی کہ انشاءاللہ آنے والے جمعہ کو مردوں پر مسح کے تعلق سے خطبہ ہوگا گرچہ مردوں پر مسح کا تعلق سردی سے صرف نہیں ہے بلکہ عام حالات میں بھی یہ سنت ہے ہمارے نبی کا یہ عمل ہے اور اس پر اجماع ہے اور قرآن سے اور حدیث سے ایسی چیز ثابت شدہ ہے لہذا اس مسئلے کا آج آپ کے سامنے ہم ذکر کرنا چاہتے ہیں یہ مسئلہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے نبی کا کوئی بھی عمل معمولی نہیں ہوتا ہے یہ آپ کا متواتر عمل ہے اور آپ کے اس عمل پر امت کا اجماع ہے لہذا یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے کہ موضے پر مسئلہ کرنا تو چھوٹی سی بات ہے نہیں چھوٹی سی بات نہیں ہے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے یہ ہمارے درمیان جو اہل سنت الجماعت ہیں اصلی اہل سنت الجماعت وہ اہل سنت الجماعت نہیں جو ہمارے ملکوں کے اندر ہے جو قبروں کی پوجا کرتے ہیں اہل سنت الجماعت وہ ہیں جو نبی کی سنت پر ہیں اور صحابہ کی جماعت میں ہیں ان کو اہل سنت الجماعت کہا جاتا ہے حقیقت میں ان کا باقاعدہ اس پر اجماع ہے اور ان کے درمیان اور جو خوارج ہیں روافظ ہیں یہ بڑا ہمارے اور ان کے درمیان بہت بڑا مارکت العرا مسئلہ ہے وہ لوگ موضوعوں پر مسئلے کو حرام سمجھتے ہیں جائز نہیں سمجھتے ان کے ہاں خوارش کے ہاں جو حکمرانوں کے خلاف فروش کرتے ہیں جو صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں اور روافظ بھی جو صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں ان لوگوں کے ہاں موضوعوں پر مسئلہ کرنا جائز نہیں ہے یہ مسئلہ ان کے ہاں ہے ہی نہیں ہے ان کے یہاں موضوع پر مسئلہ کرنے کے بجائے قدموں پر مسئلہ کرتے ہیں وہ لوگ اپنے پاؤں پر مسئلہ کرتے ہیں اس لیے ہمارے درمیان جو اہل سنت الجماعت صلب سالین کے عقیدے اور منحص پر جو لوگ قائم ہیں اور جو روافظ اور خوارج اہل بدعت ہیں ان کے درمیان بہت بڑا مسئلہ ہے یہ اسی لیے ورما نے اس مسئلے کو عقیدے کی کتاب کے اندر بیان کیا ہے اتنا بڑا مسئلہ ہے یہ گویا کہ عقیدہ ہے یہ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے یہ کہ مولانا صاحب نے موزے پر مسے پر خطبہ دے دیا کیا ضرورت تھی خطبہ دینے کی یہ کوئی بہت بڑا معاملہ تھوڑی نہیں بہت بڑا معاملہ ہے یہ یہ چھوٹا مسئلہ نہیں ہے علماء نے بیان کیا ہے کہ موزے اگر کوئی آدمی موزہ پہن رکھا ہو موزہ پہن رکھا ہو اب اس کے لیے موزہ نکال کر کے پاؤں کو دھلنا چاہیے یا موزے پر مسے کرنا چاہیے علماء نے بیان کیا ہے کہ اس کے لیے افضل اور بہتر اور زیادہ ثواب یہ ہے کہ وہ موزے پر مسے کرے کیوں موزے پر مسے کرے نبی کا عمل ہے یہ روافظ اور خوارج کے خلاف ہے یہ اس لیے ان کو جلانے کے لیے اور ان کے عمل کو بادل کرنے کے لیے موزے پر مسے کرنا اس کے لیے جائز جائز نہیں بلکہ افضل ہے یہ علماء نے اس بات کو بیان کیا ہے تو یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے میرے بھائیوں کہ ہم اس کو ہلکے کے اندر لے لیں اور کہیں کہ بھائی موضے پر مسئلہ کرنا کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے علماء نے باقاعدہ اس مسئلے کی اہمیت کو بیان کیا ہے کہ نبی کا عمل ہے اس پر اجماع ہے فلفہ راجدین کا عمل سب کا عمل ہے اس لیے موزہ مت نکالے انسان آج ہمارے یہاں بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں موزے کو نکال لیتے ہیں اگر موزہ انسان نے ان شرطوں کے ساتھ پہن رکھا ہے جن شرطوں کے پائے جانے کے بعد موضوعوں پر مسئلہ کرنا انسان کے لیے سنت ہو جاتا ہے ان موضوعوں کو انسان کو نہیں نکالنا چاہیے جب نماز کا وقت ہو انسان کو موضوع پر مسئلہ کرنا چاہیے وہ قدموں پر مسئلہ کرتے ان کو شرم نہیں آتی جبکہ قدموں کو دھلنے کا حکم دیا گیا ہے تو ہم اللہ کے سور کے عمل پر عمل کریں اور آپ کی سنت کا احیاء کریں آپ کی سنت کو زندہ کریں اور ہم شرم محسوس کریں ہم نکالتے ہیں موضوع کو نہیں نکالنا چاہیے موضے پر مسے کیجیے موضے پر مسے کرنا قدموں پر دھلنے کے مقابلے میں زیادہ اجر اور زیادہ ثواب ہے اگر آپ نے موزہ پہن رکھا ہے تو اگر نہیں پہنے تو قدموں کو آپ دھلیں گے لیکن اگر نہیں پہنے تو اس کے اوپر مسے کرنا انسان کے لیے اس پر زیادہ بہتر ہے اس میں سنت کا یہیا ہے اور خوارج اور روافت پر تردید ہے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور اس طریقے سے ابن مرضر رحمۃ اللہ علیہ اور بہت ساری علماء نے اس مسئلے کو بیان کیا ہے کہ اس میں اہل بجات پر تردید ہے جو چھوڑنے کو اب تک سمجھتے ہیں کہ موزے پر مسئلہ نہیں کیا جائے گا پاؤں پر مسئلہ کیا جائے گا لہذا ان کی تردید میں موزے پر مسے کرنا پاؤں کو دھلنے کے مقابلے میں زیادہ اجر اور زیادہ بہتر ہے یہ ہمارے نبی نے دیا ہے عما رسول فخوان و فنکو جو رسول دیں اسے لے لو یہ رسول نے عمل ہمیں دیا ہے اس میں امت کے لیے آسانی ہے آسانی کی خاطر ہمارا پورا دین آسان ہے اس لیے امت پر آسانی کرنے کے لیے ہمارے نبی نے عمل دیا ہے آپ نے مسئلہ کیا صحابہ نے مسئلہ کیا اس لیے مسئلہ کرنا یہ ہمارے لیے اگر آپ نے موزہ پہن رکھا ہے تو اس پر مسئلہ کرنا افضل ہے آپ کے لیے موزوں کو مت نکالیے اور جب موزہ اگرچہ عربی زبان کے اندر موزے کو خوب کہا جاتا ہے لیکن جو بھی آپ کے قدم کے اندر چاہے چمڑے کا موزہ ہو چاہے اون کا ہو چاہے کپڑے کا ہو چاہے لائلن کا ہو جو بھی آپ کے قدموں کو چھپاتا ہو اور ٹکنے سے اوپر ہو اگر موزہ ٹکنے سے نیچے ہے تو اس پر مسئلہ کرنا جائز نہیں ہے یا آپ کے پاؤں کا اوپر کا حصہ کھلا ہوا ہے صرف نیچے چھپا ہوا ہے تو ایسے موضوع پر مسئلہ کرنا جائز نہیں ہے چاہے وہ چمڑے کے ہوں یا چاہے وہ کپڑے اور لائنر کے ہوں کیونکہ یہ موضوع پر مسے کرنا یہ قدم پر قدم کو دھلنے کے مرادف ہے یہ اور اس کی جگہ پر ہے یہ اور جب انسان قدم کہاں تک دھلتا ہے اپنے ٹکنوں تک قدم کو دھلتا ہے اللہ رب الرحمٰ فم صاحب کم وہ رجم مر القابین اپنے سروں پر مسے کرو اور اپنے پاؤں کو دھلو ٹکنوں تک ٹکنوں تک انسان پاؤں کو دھلتا ہے اگر ٹکنا خشک رہ گیا انسان کا وضو نہیں ہوگا ایسی موزہ چونکہ موزے پر مسے کرنا یہ پاؤں کے دھلنے کی جگہ پر ہے اس لیے پاؤں ٹکنے تک دھلنا ہے تو آپ کا موزہ بھی ٹکنے کے اوپر ہونا چاہیے اگر ٹکنے سے نیچے ہے تو اس پر مسئلہ کرنا انسان کے لیے جائز نہیں ہے آج کل مارکیٹ میں چھوٹے چھوٹے موزے آئے ہیں ٹکنا کھلا ہوا ہے بلکہ ایسے بھی موزے ہیں صرف پاؤں کے نیچے رہتا اوپر کچھ نہیں رہتا اس پر مسئلہ کرنا ہمارے لیے جائز نہیں حرام ہے پورا قدم چھپا ہونا چاہیے پورا موزہ پورا ٹکنا آپ کا چھپا ہونا چاہیے تب اس کے اوپر جائز ہے لہذا جورب یا جس کو اپنے اردو زبان میں جراب کہتے ہیں جراب پر بھی مسے کرنا یہ بھی جائز ہے بلکہ ہمارے نبی سے ثابت ہے یہ ابو داود کی روایت ہے سونا داود امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ اس کو صحیح قرار دیا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جو ہے کیا نام ہے جوربین کے اوپر مسئلہ کیا نبی کے آخری زمانے میں کپڑوں کا موضع بھرنا شروع ہو گیا تھا اور جہاں تک صحابہ کی بات ہے تو صحابہ کرام سے بہت سارے صحابہ کرام سے یہ چیز ثابت ہے بلکہ بہت سارے علماء نے اس بات پر اجماع نقل کیا ہے کہ میں میں امام المنظر رحمۃ اللہ علیہ ہیں کہ موضوع پر مشے کرنے میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے البتہ موزے کی جگہ پر اگر جراب ہے کپڑے کے موزے ہیں تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے اس کے بارے میں بھی صحابہ کا باقاعدہ ابن منظر رحمۃ اللہ علیہ نے ابن القدامہ نے اور بڑے بڑے علماء نے اجماع نقل کیا ہے اور باقاعدہ ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بخار اپنی اپنی کتاب ابو داود کے اندر جراب پر مسے کرنے کے تعلق سے عمر رضی اللہ عنہ علی رضی اللہ عنہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ برابر عاظم رضی اللہ عنہ انس بن مالک ابو امامہ سہل بن سہد سہل بن سعد عمر بن حریش ابن عباس ابن عمر یہ وہ صحابہ ہیں جن سے باقاعدہ انہوں نے نقل کیا ہے کہ وہ موضوع پر تو مسے کے قائل ہی تھے جوربین جو موضوع جو کپڑے کے موضے بنتے ہیں بنے جاتے ہیں ان پر بھی مسے کے وہ قائل تھے اور ان پر مسے کیا کرتے تھے بلکہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے المس و اللجوربین کل مس الخفین جوربین پر مسے کرنا ویسی ہے جیسے دونوں موضوعوں پر مسے کرنا خف کہتے ہیں چمڑے کے موضوع کو اور جوربین کہتے ہیں کپڑے کے موضوع کو جو بھی آپ کے قدم کو چھپائے لہذا جیسے موضوع پر مسے کرنا ہے ایسے ہی چوپڑوں پر بھی مسئلہ کرنا کیا ہے یہ ہے دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے ابن عمر کہتے تھے ایسے تابعی میں سے عطا رحمت اللہ علیہ ابراہم نقی اور اس طریقے سے دیگر علماء سے باقاعدہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جوربین کے اوپر مسے کرنا ویسی جیسے چمڑے کے اوپر مسے کرنا اور یہ ہمارے نبی کی سنت بھی ہے ہمارے نبی نے جوربین کے اوپر بھی مسئلہ کیا جیسا کہ ابو داود کی روایت ہے اور امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو جو ہے صحیح قرار دیا ہے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ بہت بڑے امام گزرے ہیں ان سے یہ بات منقول ہے لوگ بیان کرتے ہیں کہ وہ چمڑوں کے علاوہ کپڑوں کے موضع پر کے قائم نہیں تھے ان کا یہ قول تھا لیکن آخر وقت میں باقاعدہ انہوں نے رجوع کر لیا آخری وقت میں رجوع کل امام ترمیزی نے سنن ترمزی کے اندر بیان کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ سمے تو صالح بن محمد ترمیزی قال سمے تو مقاتل سمرقند یقول وہ کہتے کہ میں نے صالح بن محمد ترمزی سے سنا اور وہ کہتے کہ میں نے ابو مقاتل اور سمرکندی کو کہتے ہوئے سنا ابو مقاتل کون ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بہت بڑے شاگرد ہیں یہ گرچہ مشہور نہیں ہیں مشہور ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ ہیں امام ظفر ہیں یہ سب مشہور ہیں ان کے شاگردوں میں سے لیکن امام امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے ابو مخاطب سمرقندی بھی ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو ابو مخاطب سمرقندی کو کہتے ہوئے سنا دخل تو امام ابی حنیفہ میں ابو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گیا فی مرد الذی ماتا فی اس مرد میں جس میں ان کی وفات ہو گئی جس مرد میں ان کی وفات ہوئی دعا بما فتو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے پانی میں گایا وہ کیا وہ علیہ دو کپڑے کے جورب پہنے ہوئے تھے دو کپڑے کے موزے پہنے ہوئے تھے جورب کا لفظ ہے حدیث ان کے اثر کے اندر علیہ انہوں نے ان دونوں کے اوپر مسے کیا کس نے مسے کیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جن کی بنا پر آج ان کی طرف اپنے نسبت کرنے والے کپڑے کے موضوعوں پر مسئلے کو جائز نہیں سمجھتے یہ امام بونیفا رحمۃ اللہ علیہ کا آخری عمل ہے یہ ان کا فتویٰ تھا شروع میں کہ اس کو جائز نہیں سمجھتے تھے لیکن آخر میں باقاعدہ اسے رجوع کر لیا ثابت کر دیا عمل کر کے دکھا کر کے انہوں نے پانی منگایا وضو کیا اور اپنے دونوں کپڑوں کے موتوں کے اوپر مسے کیا ثم قال پھر انہوں نے کیا فرمایا فعلت اليوم آج میں نے ایسا کام کیا ہے لم اکن افعال جو میں اس سے پہلے نہیں کرتا تھا وہ مساحت الجوربین اور میں نے آج دونوں جورب کے اوپر مسح کیا امام ترمزی نے اپنی کتاب سن ترمزی کے اندر ان کے اس قول کو بیان کیا ہے ان کے شاگرد ابو مقادر اسمر قندی رحمت اللہ علیہ سے اس سے معلوم ہوا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی جو آخری قول ہے اور جو ان کا پرانا قول تھا اس سے رجوع کر لیا اپنے آپ کو اس عمل کے ذریعے سے چمڑے کے موزے پر بھی مسئلہ کرنا جائز ہے کپڑے کے کیونکہ کپڑے پر موزے مسئلہ کرنا جو اسلام کے اندر اجازت دی گئی ہے کس لیے دی گئی ہے آسانی کے لیے اور اس میں بھی انسان کے لیے آسانی ہے وہ بھی پاؤں کو چھپاتا ہے لہذا جو پاؤں کو چھپائے چاہے کپڑے کا ہو چمڑے کا ہو اس کے اوپر مسے کرنا انسان کے لیے جائز ہے بلکہ سنت ہے نبی کہ انہوں نے عمل کیا اس کے اوپر اور جو وضو کی آیت ہے آیت معاہدہ وضو کی آئے شمشے ہجری کے اندر نازل ہوئی ہجری کے اندر اور ایک صحابی ہیں جریر رحمت اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس کے بعد ہی لے کر کے آئے صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جریر بن عبداللہ البجری ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے آخر آخر میں اسلام قبول کیا ذرا دھیان سے اس بات کو سنیے آج جو خوارج اور روافظ موضوعوں پر مسے نہیں کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ موضوع پر مسے کرنا پہلے تھا بعد میں منسوخ ہو گیا جب آیت وضو نازل ہوئی اور وضو کی آئے شمشے ہجری کے اندر نازل یاد رکھی بات چھ شمشے ہجری کے اندر غزب المستلق کے بعد یہ آیت نازل ہوئی آیت وضو سورہ معاہدہ کی تو کہتے کہ نبی نے پہلے کیا مسئلہ بعد میں جب وضو کی آیت نازل ہوئی جس میں اللہ رب الامی نے پاؤں کے دھلنے کا حکم دیا ہے تو موضوع پر مسے کرنے کا حکم باطل ہو گیا ختم ہو گیا کون کہتا ہے یہ روافظ کہتے خوارش کہتے ہیں جو کہتے موزے پر مسے کرنا جائز نہیں حرام ان کے ہاں وہ اپنے پاؤں پر مسے کرتے ہیں دیکھا ہوگا آپ لوگ مرا جاتے ہوئے ہم نے اپنی آنکھوں دیکھا ہے ان کی کتابوں کے اندر بھی موجود ہے جو لوگ پاؤں پر مسے کرتے ہیں اور جو ہے پاؤں کو دھلتے نہیں ہیں خوارج اور رافظ کیونکہ ان کے ہاں ایک اصول یہ ہے کہ وہ عمل قرآن سے ثابت ہونا چاہیے اس لیے وہ لوگ حدیثوں کو نہیں مانتے حدیثوں کو نہیں مانتے وہ خاص طور سے عقیدے کے مسائل میں کہتے قرآن میں ہوگا تب مانیں گے انہیں نہیں مانیں گے اس لیے وہ عذاب قبر کو نہیں مانتے کہتے قرآن میں نہیں حالانکہ ہے قرآن میں پھر بھی نہیں مانتے وہ سارے مسائل جو قرآن کے اندر نہیں اس کو نہیں مانتے حدیثوں کو کہتے نہیں حدیث نہیں مانیں گے قرآن میں ہوگا تب مانیں گے تو کہتے تھے وہ لوگ کہ پہلے تھا بعد میں منسوخ ہو گیا جریر بن عبداللہ البزیر رحمۃ اللہ علیہ یہ سن و حجری کے بعد انہوں نے اسلام قبول کیا ہے سن و حجری کے بعد اور اردو کی آیت کب نازل ہوئی سن چھ ہجری کے اندر تین سال بعد انہوں نے اسلام قبول کیا بن عبداللہ اس امت کے یوسف تھے وہ بہت خوبصورت تھے ہمارے بھی کہتے تھے اس امت کا اگر کوئی یوسف ہے خوبصورت میں تو جری بن عبداللہ البجلی ہیں بہت خوبصورت تھے رضی اللہ تعالیٰ نے تو کہتے ہیں کہ سنو ہجری کے اندر انہوں نے اسلام قبول کیا اور اس کے بعد وہ موضوع پر مسے کرتے تھے لوگوں نے پوچھا مسے کرتے انہوں کہا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مسے کرتے ہوئے دیکھا تو ابراہیم نقی تابعی ہیں وہ کہتے کہ محدثین کو اہل حدیثوں کو یہ حدیث بہت پیاری لگتی تھی کون سی حدیث حت جریر کی کہ وہ کہتے تھے کہ ہمارے نبی کو میں نے دیکھا مسے کرتے ہوئے اور وہ اسلام سن و ہجری میں انہیں قبول کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ موضے پر مسے کرنا تو حکم باطل نہیں ہوا وضو کی آیت نازل ہونے کے بعد بھی نبی نے موضے پر مسئلہ کیا اور جب مسئلہ کیا تو حکم باطل نہیں ہوا اس لیے اہل حدیثوں کو محدثین کو یہ حدیث بہت اچھی لگتی تھی اس میں حدیث میں خوارج پر اور روافظ پر رد ہے ان پر تردید ہے جو یہ کہتے ہیں کہ موضوع پر مسے کرنے کا حکم باطل ہو گیا تو یہ ہمارے بھی کا عمل ہے میرے ہو تو اس سے معلوم ہوا کہ موزہ جو بھی ہو چاہے چمڑے کا ہو یا کپڑے کا اس کے اوپر مسئلہ کرنا آپ کے لیے نبی کا عمل اور سنت ہے یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی آخری عمل یہی ہے آخری قول یہی ہے کہ اس کے اوپر مسئلہ کرنا جائز ہے انسان کے لیے ہنستے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کے ساتھ سفر میں تھا تو جب آپ نے وضو کیا اور پاؤں دھلنے کا وقت آیا تو میں جھکا کہ آپ کے پاؤں سے موضوع کو نکال لوں تمہارے نبی نے کیا فرمایا دہما ادخل تو ہما ان دونوں کو چھوڑ دو میں نے ان دونوں کو پاکی کی حالت میں پہن رکھا ہے پھر آپ نے دونوں موزوں کے اوپر مسے کیا اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان اگر موزہ پاکی کے بعد پہنے گا وضو کرنے کے بعد تب اس کے لیے مسے کرنا انسان کے لیے جائز ہوگا موزوں پر مسے کرنے کی شرطیں ہیں پہلی شرط یہ ہے کہ انسان وضو کرنے کے بعد موزوں کو پہنے وضو کرنے کے بعد اگر انسان کو وضو نہیں ہے اس نے موزہ پہن لیا ایسی صورت میں موزے پر مسے نہیں کر سکتا اس کے لیے ضروری ہے کہ اردو کرنے کے بعد پاکی ہونے کے بعد پاکی حاصل کرنے کے بعد انسان موضوع کو پہنے یہ پہلی شرط ہے پھر صدی ثابت ہوا اور تیسرا دوسرا دوسری شرط یہ ہے کہ موضوع پر مسے کرنا کی مدت ہے اور اس مدت کے دوران اگر انسان مسے کرے گا تب جائز ہوگا اور مدت نکل جانے کے بعد انسان کے لیے موضوع پر مسے کرنا جائز نہیں ہوگا انسان کو موضوع کو جرابوں کو نکالنا پڑے گا اللہ کے سرخ حدیث ہے صحیح مسلم کے بعد مسافر صلاح تویام علیہ مسافر کے لیے تین دن اور تین رات ہے یوم اوملا اور مقیم کے لیے ایک دن اور ایک رات ہے ایک دن ایک رات اور یہ مسئلہ کی مدت کب سے شروع ہوگی موزہ پہننے سے نہیں شروع ہوگی دھیان سنیے میری بات کو موزہ پہننے سے مدت نہیں شروع ہوگی کب سے شروع ہوگی موزے پر مسے کرنے کے بعد پہلی بار جب مسے کریں گے وہاں سے اس کی مدت شروع ہوگی آپ نے فجر میں وضو کیا وضو کرنے کے بعد آپ نے موزہ پہن لیا اب آپ نے وضو کیا کب آپ کا وضو ٹوٹا زہر میں زہر میں آپ نے وضو کیا زہر میں موزے پر مسے کی یہاں سے مدت شروع ہوگی یہاں سے ایک دن ایک رات چوبیس گھنٹے یہاں سے تین دن اور تین رات مسافر کے لیے موزہ پہننے کے وقت سے مدت کی شروعات نہیں ہوتی ہے آپ نے فجر میں پہن لیا وہیں سے مدت شروع ہوگی نہیں پہلی بار مسے کرنے سے مدت کی شروعات ہوتی ہے اور جب مدت ختم ہو جائے گی جیسے مدت ختم ہوئی مان لیجیے ایشا کے وقت میں اور آپ نے موضے پر مسے کر لیا تو اب اس موضے پر مسے کرنا جائز نہیں ہوگا لیکن لیکن اگر آپ کا وضو باقی ہے اس کے بعد بھی تو آپ اس وضو کے اندر نماز پڑھ سکتے ہیں اس کے اندر نماز پڑھ سکتے ہیں کیونکہ آپ کا وضو نہیں ٹوٹا آپ نے عشاء میں اردو کر گیا مسئلہ کر لیا اب آپ مان لیجئے یا آپ عصر کی مثال لے لیں اثر میں آپ کا ٹائم مکمل ہو گیا اب عصر میں آپ نے مسئلہ کر لیا ٹائم پورا ہونے سے پہلے اب آپ نے مسئلہ کر لیا اب آپ نے عصر کی نماز پڑھی مغرب کا وقت آ گیا آپ کا وضو نہیں ٹوٹا آپ نماز پڑھ سکتے عشاء کا وقت آ گیا آپ کا وضو نہیں ٹوٹا آپ نماز اس کے اندر پڑھ سکتے ہیں کیونکہ مسئلہ اب اس پر جائز نہیں ہوگا لیکن چونکہ آپ کا وضو باقی ہے آپ کا وضو برقرار ہے لہذا مدت ختم ہو جانے سے مسے کا وقت وضو نہیں ٹوٹتا اور نہ ہی موزہ پہننے ہی سے مدت کی شروعات ہوتی تو دوسری شرط یہ ہے کہ وقت متعین وقت مسے متعین وقت میں ہو اور تیسری شرط یہ ہے کہ چھوٹے حدث میں چھوٹی ناپاکی میں انسان موزے پر مسے کرتا ہے بڑی ناپاکی میں نہیں بڑی ناپاکی میں انسان کو غسل کرنا پڑتا ہے بڑی ناپاکی اس ناپاکی کو کہا جاتا ہے کہ اس میں انسان کو غسل کرنا پڑتا ہے جیسے انسان کو نائٹ فال ہو گیا انسان بیوی کے پاس گیا عورت کو حیض آتا ہے نفاس آتا ہے حیض سے پاک ہو گئی نفاس جو بچے کی ولادت کے بعد خون آتا ہے وہ ختم ہوا اب اس کو غسل کرنا ضروری ہے اس میں انسان مسئلہ نہیں کر سکتا کیونکہ غسل جب کرے گا تو ظاہر بات انسان موضوع کو نکالے گا پورے جسم کو غسل دینا ہے جب پورے جسم غسل دے گا تو موضوع اس کے لیے نکالنا ضروری سارے کپڑے نکال کے انسان غسل کرتا ہے لہذا بڑی ناپاکی میں انسان موضوع پر مسئلہ نہیں کر سکتا چھوٹی حد سے اثر جس میں انسان کے لیے وضو کرنا پڑتا ہے اس میں انسان بج کے اوپر مسے کر سکتا ہے مسے کرنے کا طریقہ کیا میرے بھائیوں مسے کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو بھگائیں گے اندرونی ہتھیلی کے اندرونی حصے کو پانی سے اور اپنے دونوں پاؤں کے اوپر موزے کے اوپر آپ مسے کریں گے نیچے مسے نہیں کیا جائے گا اوپر صرف اوپر مسے کیا جائے گا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر دین کا دار و مدار عقل پر ہوتا تو موزے پر نیچے مسے کرنا زیادہ بہتر ہوتا اوپر کے مقابلے میں لیکن ہمارے نبی کی سنت یہ ہے ہمارے نبی کا عمل یہ ہے کہ انسان اوپر مسے کرے گا پاؤں کے اوپر اس طریقے سے ایک بار آپ مسے کر دیں دائنے ہاتھ کو آپ نے بھگایا دائنے پاؤں پر آپ نے اوپر موزے پر مسے کر لیا چاہے چمڑے کا ہو چاہے کپڑے کا ہو کسی کا بھی ہو اس پر آپ نے مسے کر لیا بائیں ہاتھ کو آپ نے بھگایا بائیں پاؤں کے موزے کے اوپر آپ نے اس طریقے سے ایک بار مسے کر لی یہ آپ کے لیے کافی ہے نیچے مسے کرنے کی آپ کو چندہ ضرورت نہیں ہے ہمارے بھی کا عمل ہی کہ آپ نے اوپر مسے کیا اوما آتا کم رسول فخدو اوما نہا کم انوفنت جو رسول تمہیں دے اس کو لے لو جس سے بنا کر ان سے رک جاؤ ہمارے بھی نے ہم کو یہ عمل دیا ہے لہٰذا اوپر نیچے بہت سارے لوگ اوپر نیچے مسے کر لیتے ہیں دونوں ہاتھ سے اوپر بھی اور نیچے مسے کر لیتے ہیں یہ دین کے اندر غلو ہے جب اوپر مسے کرنا صرف آپ کے لیے کافی ہے تو نیچے مسے کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے صرف اوپر کافی ہے اب چاہیں آپ دونوں پاؤں کے موزوں کے اوپر الگ الگ مسئلہ کریں اور اگر چاہیں تو دونوں پاؤں کے موزوں کے اوپر ایک ساتھ بھی مسئلہ کر سکتے ہیں جیسے آپ نے دونوں پاؤں اپنے ہتھیلیوں کو بھگا لیا اب دونوں کو ایک ساتھ میں آپ اس طریقے سے اپنے پاؤں کے اوپر ایک بار مسئلہ کر لیں یہ بھی آپ کے لیے جائز ہے یا پہلے دہنے کو کر لیں پھر بعد میں بائیں کو کر لیں یہ بھی آپ کے لیے جائز ہے کوئی مسئلہ نہیں اس کے اندر لیکن وضو کرنے کے بعد دونوں پاؤں دھلنے کے بعد انسان کا وضو مکمل ہوتا ہے اگر آپ نے داہنے پاؤں کو دھلا اور پھر ایک موزہ پہن لیا داہنا پا موزہ پھر بائیں پاؤں کو دھلا پھر بایاں موزہ پہنا آپ کے لیے اس پر مسے کرنا جائز نہیں ہوگا کیونکہ ابھی آپ کا وضو مکمل نہیں ہوا تھا جب تک بایاں پاؤں نہیں دھلیں گے آپ کا وضو مکمل نہیں ہوگا اور جب وضو مکمل نہیں ہوگا آپ اس پر پہنے ہوئے موزے پر مسے نہیں کر سکتے ہیں ہمارے برباد کی فہنی ادخل تو ہما تو میں نے ان دونوں کو پاکی مکمل طہارت وضو کرنے کے بعد پہنا ہے اس لیے آپ نے اس کے اوپر مسے کیا اگر آپ داہنا پاؤں دھلیں اور پہن لیں موزہ بایا پاؤں دھلیں پھر پہن لیں موزہ یہ آپ کے لیے قطام جائز نہیں ہے اگر آپ نے موزے پر مسے کر لیا اور موزے پر مسے کرنے کے بعد اگر آپ نے موزے کو نکال دیا تو آپ کا وضو باقی رہے گا وضو آپ کا نہیں ٹوٹتا ہے اس میں حدیث بھی ہے اطر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے ابو زبیان کہتے ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ سے بیان کرتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ پانی منگایا قضاء حاجت کی پیشاب کیا انہوں نے پانی منگایا وضو کیا وضو کرنے کے بعد انہوں نے اپنے نالین جوتوں پر مسے کیا اور جب مسجد میں گئے جوتوں کو نکال دیا آپ نے اس کے اندر آپ نے نماز پڑھی وہ جوتا جو انسان کے ٹکنوں کو چھپاتا ہو ٹکنوں سے اوپر ہو جیسے فوجی بوٹا بوٹ ہوتا ہے ان جوتوں پر بھی انسان مسے کر سکتا ہے یہ بھی ہمارے پیچھے ثابت ہے اور اللہ سن کی حدیثیں ہیں صاحب کرام کے اس کے تعلق سے عمل ہے اس پر بھی انسان مسئلہ کر سکتا ہے کیونکہ اس کے اندر بھی انسان کے لیے آسانی ہے لیکن ان جوتوں کے اندر آج کل جو مسجدیں ہیں مسجدوں میں کارپیٹ ہوتا ہے چٹائیاں رہتی ہیں ان کو پہن کر کے جانا یہ بالکل صحیح نہیں ہے ہاں اگر آپ مسافر ہیں یا آپ ایسی جگہ ہیں جہاں صحرا میں ہیں میدان میں ہیں آپ وہاں نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ جوتے میں نماز پڑھ لیجئے یہ ہمارے بھی کا عمل ہے ایسا نہیں ہے لیکن کارپیٹ بچھا ہوا ہے قالین لگی ہوئی ہے اور اس سے پہلے کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں جو مسجد تھی وہ اللہ کے رسول کے زمانے کی مسجد جو ہے یہ قالین اور چٹائیاں نہیں ہوتی تھیں پتھریلی ہوتی تھی مٹی ہے اور دھول ہے پتھر ہے بارش ہوتی تھی چمکتا تھا پانی اور آپ وضو کرتے تھے آپ کی پیشانی مبارک کے اوپر کیچڑ لگ جاتے تھے اس طریقے کی حالت تھی تو اس میں آپ جوتوں پر بھی نماز پڑھ لیا کرتے تھے لیکن آج کل کی مسجدوں کا حال الگ ہے آپ جوتے پہن کر کے آئیں گے صاف ستھری مسجد ہے اور اس طریقے سے قالین بشی ہوئی ہے کہ یہ حکمت کے خلاف ہے کہ انسان ایسی مسجد کے اندر جا کر کے جوتا پہن کر گھس جائے ہاں اگر آپ کسی ایسی جگہ پر ہیں جہاں کوئی مسجد نہیں ہے یا میدان میں ہیں آپ اور آپ جوتا پہن رکھے ہیں تو آپ جوتا پہن کر کے نماز پڑھ لیجیے یہ بھی نبی کی سنت ہے یہ بھی نبی کی سنت ہمارے بھی نے باقاعدہ اس کے اوپر عمل کیا ہے تو انہوں نے باقاعدہ نکالا اس کے بعد نماز پڑھا اس سے کیا معلوم ہوا کہ مسے کیا تو انہوں نے اور مسے کرنے کے بعد اس کو نکال دیا نکال دینے کے بعد اگر وضو ٹوٹ جائے تو اس کے اندر نماز نہیں پڑھتے نماز پڑھا انہوں نے باقاعدہ <clears throat> اسی لیے تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ امام رحمۃ اللہ علیہ نے سب مسئلہ بیان کیا ہے کہ موزہ نکال دینے سے انسان کو اردو نہیں ٹوٹتا ہے اور اس کو مثال دے کر سمجھایا ہے ابراہیم نقی اور عطا یہ دونوں تابع فرماتے ہیں جیسے اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ امام بخاری نے ان کے اس قول کو نقل کیا ہے صحیح کے اندر وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے اردو کیا وضو کرنے کے بعد ناخون کاٹا وضو کرنے کے بعد گیا اپنے بال کو مڈا لیا یا بال کٹوا لیا تو کیا اس کا وضو ٹوٹ جائے گا نہیں ٹوٹے گا نا اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا انسان نے وضو کیا سر پر مسے کیا اور گیا بال کٹوا لیا یا بال مڈا لیا اور سر پر بال نہیں جس پر مسے کیا پورے بال گائے تو کیا اس کا وضو ٹوٹ جائے گا نہیں وضو ٹوٹے گا اس کا اس سے انسان کو وضو نہیں ٹوٹتا ناخون تھا انسان کے پاس ناخون کٹوا لیا اس نے جا کر کے اور وضو کرنے کے بعد اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا کیونکہ ان چیزوں سے انسان کا وضو نہیں ٹوٹتا تو ایسے ہی انسان اگر موزے پر مسئلہ کر لیا اور موزے کو نکال دیا اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا اس کا وضو باقی رہے گا اس کے اندر انسان جب تک وضو باقی آئے اس کے اندر انسان جو ہے نماز پڑھ سکتا ہے تو یہ میرے بھائیوں مسئلے موزے پر مسے کا مسئلہ تھا یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے بہت بڑا مسئلہ یہ ہے اور آج ہماری امت کی اکثریت موضوع کپڑوں کے موزے پر مسے کرنے سے گریز کرتی ہے آپ لوگ بھی دیکھتے رہتے ہم بھی دیکھتے رہتے ہیں کہ موزہ پہن رکھا ہے اور وضو کا وقت آتا موزہ انسان نکال دیتا ہے اگر باقی کی حالت میں پہن رکھا ہے اس پر مسے کرنا اس کے لیے زیادہ افضل ہے میرے بھائی زیادہ بہتر اس کو موزہ نکالنے سے بہتر ہے کہ موزے مسے کر لے ہاں اگر اس نے ناپاکی کی حالت میں پہن رکھا ہے بغیر وضو کے پہن رکھا تو وہ نکالے گا کیونکہ اس پر مسے کرنا جائز نہیں ہوگا لیکن اگر ان تمام شرطوں کے ساتھ پہن رکھا ہے تو اس صورت میں انسان کو چاہیے کہ موزے پر چاہے چمڑے کا ہو یا کپڑے کا ہو اس پر مسے کرے صحابہ سے باقاعدہ اس پر ثابت اجماع ہے کہ انہوں نے باقاعدہ جورب کے اوپر مسے کیا ہے لہذا اس پر بھی مسے کرنا ہمارے لیے جائز نبی کی سنت ہے اللہ تعالیٰ دعا کہ اللہ رب العامین ہمیں اس سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے اس سنت کو زندہ کرنے کی توفیق دے جو سنت مردہ ہوتی چلی جا رہی ہے اس لحاظ اس سنت کو اللہ تعالیٰ ہم کو زندہ کرنے کی توفیق دے اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کی سنتوں پر قائم رکھے توحید پر قائم رکھے امین بارک اللہ علیہ الفارعیم و نفان کو بلایا تو ذکر حکیم انہ اجوا جواب کریم فلکمر فرم